سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نماز پڑھتے اور میں گھر میں ہوتی جب آپ وطر کی دو اور ایک رکت میں فاصلہ کرنے کے لیے سلام پھیرتے تو آپ ہمیں وہ سلام سناتے تھے حدیث نمبر بائیس سو اٹھارہ مسند احمد